لئیس نے ہمیں سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے سنو فتنہ یہاں ہوگا سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بانوے